بسم الله الرحمن الرحيم منهج كاربوريشن جدة برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين برادران اسلام حق تعالی شانہو نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جد و جہد کی کس قدر تکالیف برداشت کی اور کس طرح استقامت سے فریدہ رسالت کو ادا کیا حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب و کامران فرمایا اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقین غالب ہیں سامعین کرام ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں جسے منہج کارپوریشن جدہ نے کیسٹس ویڈیو اور سی ڈی پر تیار کیا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماج فرمائیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سیرت النبی علیہ السلاد و تسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہ مسلوات و تسلیم ہے اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہ مسلات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور خدا بند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی قرآن پاک کی سیرت انبیاء و رسول کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائیں تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء علیہ مستلاد و تسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے تو اس کو مختصر میں عرض کر دوں یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں یعنی عقائد توحید نبوت و رسالت اور آخرت اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات معاملات اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص سے امبیا اور قصص سے صالفہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع عظیم ہوگی تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے جو قصے بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہ السلاد و تسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اور مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا مثال کے طور پر مثلا آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی ایک گھر سے ہم نے شروع کی اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مرخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا تو آپ نے بتا دیا وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا کہاں شروع ہوا ابتدا کہاں سے ہوئی یہ کچھ بتا دیں گے ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا کب شروع ہوا پہلے کون درس دیتے تھے کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے وہ کچھ اور بتا دیں گے وہ سب جمع کرتا ہے اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے کسی نے ابتدا کرے گا کوئی ابتدا سے جہاں جی ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے کوئی ابتدا بتائے گا کسز المبیا سے کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے کہ اس بیچارے کو اتنا علم ہے لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے اور لانے والے جبریل ہیں اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے نہ جبریل کی امانت میں شبو ہے اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص المبیا میں بھی ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایا نہایا میں بھی قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن جریر نے بھی لکھا قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن کثیر نے بھی لکھا قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی قصص الانبیاء جو ہے وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہیں لیکن ہماری محنت یہ ہوگی ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی سیت پر کسی کو کلام نہیں اور ہم روایات اسرائیلیا اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے اللہ کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمد للہ سن الحمد للہ اس میں کوئی رتب نہیں کوئی یابس نہیں کوئی اسرائیلیات نہیں کوئی جھوٹھی باتیں نہیں کوئی گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کبار سے اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے جیسے حضرت ابن عباس ہیں حضرت خلفاء راشدین ہیں حضرت زید ابن ثابت ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت ابی موسا اشاری ہیں حضرت معاذ ابن جبل ہیں حضرت ابی ابن کاب ہیں اور ان کے بعد پھر حضرت اکرما ہیں حضرت زحاق ہیں حضرت سدئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفصیل پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے انہوں نے ابتدا کی اسی طرح اور ان کے لوگ ہیں اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسراف کے طرز پہ کی ہے جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خان ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا تفسیر جو ہے یعنی ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا چونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک صحابہ تک خلفاء راشدین تک تو بہرحال اس تبحید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹھی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہو نہ آسن القصص بیما بیما اوحینا الیک هذا القرآن قرآن و ان قَبْلِهِ قبل الْغَافِلِينَ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا کہ میرے محبوب ہم نے یہ کسی آپ پر کیوں کیا اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلا اور بتلانے کی وجہ کیا ہے دوسری جگہ قرآن کہتے کلن کسو کا من امبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو آپ کو دل جمعی حاصل ہو آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر یہ قصے جو ہیں موزہ ہوں یہ قصے جو ہیں ذکر ہوں یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ فکر کرو کہ پڑھنے والے قرآن کو غور کرنے والے قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں ان میں غور کریں ان میں تدبر اور چوتھی بات یہ ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے انبیاء علیہ السلاد والسلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ام نبی علیہ السلام کی صداقت میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی یہ امی جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے جہاں وسائل نہیں ہیں جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ نو علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ موسا علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا دریا بنیں گے سب سے بڑی شہادت سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پھر آؤں کے بارے میں کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسا علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسا علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حوارئین نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے مدینے میں بیٹھ کے بتلائے وہ حقیق تحقیق کرے اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا سدا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا کہ جو بات حضور بدلا رہے ہیں حضور پاک کو کیسے پتا چلا تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں جب ہم نو علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں یہ آیات جو ہیں قوم سمود کے بارے میں یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ہے تو اس لیے ان قصص کی قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے ان کی ایک عظیم مکانہ ہے ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو قرآن میں قصص انبیاء کو علیہ مسلاد و تسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ عقل کے ساتھ انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ ابتدا انسانیت جو ہے تخلیق انسانیت جو ہے اس کی ابتدا آدم علیہ السلام لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہو والآخر والظاہر والباطن اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اللہ خالق کل شعی بہ والا کل وکیل اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی کہ کل من فان ویبقا وجہ ربک ذل ول اکرام اسی طرح فرماتے ہیں شعی ان ہال کن اللہ وجہ ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھی اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی حضور نے فرمایا صاحب نے پوچھا آئی نہ رب بنا ہمارے رب کا حضور نے فرمایا کا نفی عما بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے تو عرش جو تھا میرے اللہ کا اللہ ہو عرش جو ہے وہ پانی تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور عرش آپ کا جو ہے پانی اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات آسمان و زمین یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے میں خلق اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق تربت یوم السبت کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن میں اور اس کے بعد جو ہے جیبال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا اور مکروح جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروح ہیں مثلا صاف ہے مزی ہے ایزا دینے والی چیزیں ہیں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو پیدا فرمایا یوم صلاح صاحب میں اور نور کو پیدا فرمایا یوم الربا یعنی بدھ کے دن میں اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخویس میں اور آدم یوم الجم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا اور خدا کی شاہ نے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے اور اسی طرح حضور باغ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیحا ساعت سا تن جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں سا مستجابہ ہے کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے جو بھی مانگے گا شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو خلاف احکام اسلام نہ ہو خلاف عقل نہ ہو تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے تو اس لیے اللہ تبارک اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی اصر کے بعد مغرب تک اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باپ لیکن بے اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی آسمان ہو گئے زمینیں ہو گئیں تربت پیدا ہو گئی جبال ہو گئے اشجار ہو گئے انعام ہو گئے ایوانات ہو گئے مکرو پیدا ہو گیا نور پیدا ہو گیا تو آخر الخلق کون بنے آدم علیہ السلام کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاط والسلام کو پیدا فرمایا اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے اب آخری مخلوق جن پہ قیام قیامت ہوگا قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ آدم علیہ اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے دو ہزار سال تقریباً ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے یہ جہاں جہاں آئے گا نا دو ہزار سال یا کہیں آئے گا ایک ہزار سال یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو نظام شمس و قمر ہی نہ ہو تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا دو ہزار سال تو دو ہزار سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے آگ سے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے قبل من نار اللہ نے فرمایا کہ انسان انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا زمین میں جب ان کو بھیجا کے بھی جا کے زمین میں آبادی کریں لیکن جن تو جن ہیں اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو واضح ہو کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آسار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے اور اس کو بڑا فکر ہے اور یہ اداس بیٹھا ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہے تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں بشارت جی مجھے بشارت ملی ہے اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو بشیر بشیر ایمان والوں کو خوشخبری دے دو تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے اچھا اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں عقل تو ہے ان میں عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو لیکن جنات کو عقل تو دی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے دس سال کے بچے کے برابر آ کر رکھتا ہے یعنی جو سب سے سمجھدار ہے جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو تو وہ ہمارے بچے کے برابر آ کر رکھتا تو اب جنات جب زمین میں آئے اب فل اور سبق دما ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا فساد برپا کر دیا اب اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے جنوں کے پاس بڑی قوت ہے لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوت کی ساری بستیاں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی اور فرشتوں کی تخلیق اور یہ بات نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کا دل بلا نور اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار آگ سے پیدا کیا اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ ملائکہ کا ایک جند آیا ایک لشکر آیا اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا پوری زمین کو خالی کر دیا الا جزائر البہور دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے تو زمین خالی ہو گئی اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانا جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بہور میں ہے ان جزائر میں ہے یا کہوف الجبال میں ہے یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو آبادی نہ ہو وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی قوت کو طاقت کو ختم کر دیا اور جندن من الملائکہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا ہیوار سب سے بڑا عظیم ہوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں اللہ الغیوب ہوں میں علیم المزاد صدور ہوں مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے دیں ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو امر شورا بین اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا بشاور ہوں امر تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ضرور نہیں کرے اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں استخارے کا کیا معنی گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من من استخارا جس آدمی نے استخارا کر لیا ما خواب من استخار وما ندم من استشار اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں تو اللہ نے فرمایا خلیفہ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ کا میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ کہتے ہیں نائب اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے نبی آئے خلیفہ آئے جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے حکم اللہ کا ہوگا تنفید اس کے ذمے ہوگی بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا چلائے گا بس یہ مانا ہے خلیفے اور دوسرا خلیفے کا مانا یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی تو لہٰذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی پھر اولاد کی اولاد ہوگی پھر اولاد کی اولاد ہوگی نسلیں چلیں گی تو یخلف ہم بازا ایک دوسرے کے بعد آئیں گے تو لہٰذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جا فل اوز خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں تو اب ملائکہ نے عرض کیا کالو جا فی ہا میں ونحن و بحمدك سب لك قال إني سلک ما لا تعلمون تقول ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد زمین میں جا کے پھر خون بہائے پھر خون ریزی کریں پھر قتل کریں اور ہم جو تیری مخلوق ہیں تیرے عباد ہیں ہر وقت تصویر کہنے والے تحمید کہنے والے تقدیس کہنے والے اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا تو آپ اس کا بنا یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیں پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد المکرم لا یاسون اللہ ما ما امرهم ویفعلون یؤمرون کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما مالا میں جانتا ہوں تم نہیں وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے فوت ہو گئے تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ باغ نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا صرف تصویر پر زور تو نہ ہونا نہ کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تصویر پڑھتے ہیں اللہ نے کہا صرف تصویر والا مجھے نہیں چاہیے تصویر والے سے کام نہیں چلے گا مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تصویر پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا سات نہیں رہا تھا بساط نہیں تم تو ہر وقت تصویر میں ہو اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا اقبال مرحوم کا تو وہ کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار اصل تو میں ہوں نا دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی میں کھٹکتا ہوں دل یزدا میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ تو بس اتنا ہی کام ہے دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم میں رکھتا ہوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے یہ میں جان اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو ملائکہ کو پیدا کیا نور سے جنات کو پیدا کیا آگ سے اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روئے زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی سر اس سے مٹی اٹھا لی اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہے کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے کہیں اچھی مٹی ہے کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے کہیں وہ مٹی ہے جس پہ پانی اثر ہی نہیں کرتا کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے جلی ہوئی ہے سڑی ہوئی ہے تو مٹی کے تو قسمیں اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی رات کی شکل میں کہیں سرخ یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جتنا اس مادے میں جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان مسل اللہ کا مسل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا مٹی اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ شاء اللہ آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتے کہ خلقہ من تراب اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من تین جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا تو نے کہا انا خیر من خلق تنی مار خلق تو تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتا ہے من تین لازب کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے لاسک لازم کا مانا کہ دوسرے کو چمکنا آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں اتنا دربی الحمد للہ بھی جانتے ہیں تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازم اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من سلسال من مسنون اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سلسال کل فخار تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب ایک جگہ آیا تین ایک جگہ آیا تین لازم ایک جگہ آیا سلسال فخار اور ایک جگہ امن ہم مسنون تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے جو آدائے اسلام ہیں یعنی جو دشمنان دین ہیں جو منکرین قرآن ہیں جو سہائنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وسنی ہندوؤں کے مستعین یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علی علیم صدور ہیں سب علم رکھنے والے ہیں تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں ہم نے ہمائے مصنون سے پیدا کیا یہ کیا بات تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے نہ یہ تناقض ہے بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر جیسے اب انسان ہے اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا نطفے سے سیدھی سی بات لیکن فرمانے سم خلقنا نطفة علقتا فخلقنا العلقة مزغتا فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله آت الخالقين کل آسن الخل اور اللہ بنواتے کہیں مہی اور کہیں فرماتے فلینظر الانسان مما خلق من بین الصلب والترائب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ما دافق دافک سے کہیں فرمایا من نطفت اور کہیں فرمایا من ماء مہین ایک حقیر پانی سے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے یہ سارے مراحل ہیں وہ لطفہ بھی ہے وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا ماں کے سینے سے گرنے والا وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا وہ حقیر پانی بھی ہے اس کو پھر الکا بنا پھر مزغا بنا پھر تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا آ, کسی امریکن اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے اور عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادا کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے اور ظلمات سلاس وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے اور قرار مکین علاقہ القاد معلوم وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے پھر وہ علاقہ بنتا ہے پھر وہ مزغہ بنتا ہے یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنا کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا تو اس اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہو نبی کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اس لیے اس نے کہا شد اللہ الہ الا اللہ باشد ان محمد الرسول اللہ کہ بھائی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے بچہ کیسے ہوتا ہے اس میں کیسے تغیر آتا ہے کیسے تبدل آتا ہے اب الٹرا ساؤنڈ اب جہاد ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں لیکن حضور ساری خبر دے رہے ساری تفصیل بتا رہے ہیں تو یہ کس نے بتائی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں کوئی تعداد نہیں کوئی تباین نہیں کوئی اختلاف نہیں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اس لیے کہ پہلے مٹی تھی اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی لمبا اتراب بلت بلما سارا تین تین بن گئے اب مزا الہ کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی اب جناب اس میں وہ چکنا ہٹا گئی ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا جب خالص مٹی ہو نا جی اچھی قسم کی مٹی وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے نا کہ جب برتن بناتے ہیں کمار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بیچارے کہ کون سی مٹی ہوگی اچھا پھر مٹی کی بھی شان ہے پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی رہا ہے تو مدین منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سرائیاں اور مدین منورہ کی کھجور اور مدینہ منورہ کے پھول گلاب کے پھول جو تھے یہ تین ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی پھول بھی وہاں پیدا ہوئے اور مٹی بھی وہیں کی اور اسی سے وہ بنتی تھی سرائیاں اور یقین فرمائے کہ وہ سرائیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی اتنا ان کو اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سراہیاں پھنسا دیتے کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ای این ٹی ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی اللہ کی مہربانی ہے نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کیا تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے اب مٹی تھی بلت بلمائی کیا بن گیا تین بن گیا اب دیر گزری تو کیا بن گیا تین لازم اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تین سال بنا دیا تمثال سال بنا ڈھانچہ آپ دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں اسٹیچو بناتے ہیں تو وہ کے پاس بھی سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب کو چیز بنا کے رکھ لی تو اللہ نے اس کا ایک تین سال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں یہ لمبا ہے یہ سینا ہے اسے یہاں سر ہوگا اب تین سال بن کے وہ رہ گیا اب جب اس میں وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا جب خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگ گیا کل فخار تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا جب تک مٹی ہو گیلی تو اس کو ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی جب وہ خشک ہو جائے تو برتن سے آواز آئے گی اچھا اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راک ہوتی ہے نا ہماری آگ جلے اور راک نکل آئے تو جلی ہوئی راکھ کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے پڑے پڑے پڑے اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا کسی جگہ فرمایا تین سے پیدا کیا اور کسی جگہ فرمایا تین لازم سے پیدا کیا اور کسی جگہ فرمایا سلسال ان کل فخار اور کسی جگہ فرمایا کہ سلسال ان من مسنون تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ برحق اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ستو نذ کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا پتہ ہے کتنا تھا ساٹھ اور چوڑائی کتنی تھی سب آتا تھا سات ہاتھ چوڑا اب ابلیس جو ہے کہانا منل جن تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں اچھا وجہ کیا تھی کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنوں کو سزا دینے کے لیے تو اس کو وہ ساتھ لے گئے اور یہ جناب بڑا عابد زاہد بن گیا جب عابد زاہد سالے بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا تو ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کانا منل اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن فتح قط من ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا وہ جن تھا لیکن کانا مال ملائکہ ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے بجائے تو کچھ آواز آئے وہ سوکھ گئی نا مٹی اچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے پھر پھونک مارے جو پھونک مارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے تو کہ ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا لیکن جو بھی ہے ہے عجیب ہے اندر سے خالی لا یا تھا مالک یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا ضرور پھسلے گا کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی گر جائے گی پھسل جائے گی لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کرے تو ساری زندگی کھڑا رہے گا اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ایک تو تھا جسد آدم فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا فرمایا اپنے ہاتھوں سے خلق تو بے یہ نہیں اسی لیے قرآن کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ماں بنا کا اللہ نے فرمایا پلیز جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہو اللہ فرشتوں کو کہ ابھی بنا ہوا فرمایا میں نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے بعد حکم دیا سب روحی فکو لاجدین اللہ نے حکم دے دیا کہ ہے میرے ملائکہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب اس میں میں اپنی روح میں سے پھونکوں جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سیدھا کرو اعدام تقریم اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ فرشتوں نے کہا اللہ تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمد اور سننے والا کہے یرحم اللہ اور پھر وہ جواب دے کہ یہ حدیق اللہ تو آدم علیہ السلام اور اسی طرح آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی یعنی آپ کے نصف بدن تک اور جناب جنت کی بڑی بڑی عجیب منظر نظر آئے تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے اب اٹھے کیسے نیچے تو روح ہے نہیں نا پھر گر گئے اللہ فرمایا خلق انسان من اجل بھی انسان ہے بڑا جلد باز انسان بڑا جلد باز ہے صبر نہیں ہے انسان میں ذرا سی چیز دیکھے بس کہتے ہیں آج ہی سب کچھ مجھے مل جائے آج آج ہی حاصل ہو جائے سارا قصہ کام انسان کے بس میں ہو نا وہ کہے میں پیدا بھی آج ہوں اور اسی آج ہی جوان ہو جاؤں آج ہی پڑھ جاؤں آج ہی ڈگری مل جائے آج ہی نوکری مل جائے اور آج ہی سارے پیسے لوگوں کے اٹھا کے میری جیب میں آ جائے انسان عجول ہے خلق الانسان من اجل تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا حکم دیا ملائکہ کو سب ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کیا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول اذنب بن السماء الحسن کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے اور کہ ابلیس کو حسد پہلا اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ اعلم منا و اکرم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو وجہ کیا ہے ان کو تم تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں تو آ جاؤ امتحان دو تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ نے آپ کو شرف بخشا اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں جنت میں رہیں اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوا فیہا ولا تارا وہاں نہ بھوک ہوگی نہ اریانی ہوگی نہ تکلیف ہوگی اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا احکام نہیں ہوں گے اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے فخر سجدن تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجے میں گر جائیں گے اللہ فرمائیں گے نہیں سدار تکلیف اٹھاؤ سر اپنا یہ گزار تکلیف تھوڑا ہے یہ تو جنت ہے وہ تو سجدے کے دور گزر گئے وہ تو دنیا تھی جو تم نے سجدے کر دیے وہ ہم نے قبول کر اب تو مزے کرو بھائی کھاؤ پیو ایش کرو بس اب تو راحت ہی راحت ہے آرام ہی آرام ہے اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی جنت الخلد تھی یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی تو راج اقوال اسی طرح ہے کہ اور جنت تھی وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں اللہ تبارک و تحتیٰ کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا وہ جنت بھی زمین پہ تھی اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نو علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی تو نے حکم دے دقیل لیا نو ہو بک منا تم اترو کشتی سے تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی گاڑی سے اترو بھائی یہ کرسی میں بیٹھے ہو یار اترو اب حالانکہ کرسی چاہے زمین پہ رکھی ہو تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں وما علینا اب البلاغ الحمد للہ وکفا